حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ ہمیشہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا دنیا پیچھے ہٹتی چلی جائے گی لوگوں میں بغل ہی زیادہ ہوتا جائے گا قیامت محض بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سوا کوئی مہدی نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار